حکیم علیم یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے فرمایا ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جھوٹ گھڑ کر حرام ٹھہرا لیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہ تھے وہ ولدی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے حاصل ہوتے ہیں زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر کے کہ کھاؤ جیسے ماں دسترخوان بچھاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں سارا کچھ کھانا پکائے اور سب کچھ لگائے اور پھر سب کو روک دے کہ نہیں ہاتھ مت لگانا اس چیز کو اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے یہ دسترخوان پھیلا دیا خالق ہے تو رازق بھی تو ہے نا خلاق ہے اور رزاق ہے اور اس کی خلاقی کی شان اس رزق کے اندر نظر آتی ہے وہ چیز جو کہ کھا پی کر ختم ہو جانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر پرفیکشن کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے نا کتنا رحمان ہے کتنا وہ ہمارا دل خوش کرنا چاہتا ہے فرمایا کلو کھاؤ من ثمر ہی ان کی پیداوار سے ادا اثمرا جب وہ پھلیں وہ آ تو حقہ ہو یوم حسادی اور جب اس کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کر دو ولا تو صرف حد سے نہ گزرو انہول المصرفین اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب یہاں پر کھانے پینے کی دعوت ہے کھانا بھی عبادت ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے ہو یہ بھی عبادت ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان بلا وجہ اچھی اچھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دے کہ نہیں آم بہت پسند ہے ہم نہیں کھائیں گے کوئی تقویٰ ہے نہیں تقویٰ یہ ہے کہ آپ بھی کھائیں اور اپنے نوکروں کو بھی کھلائیں منگوائیں آپ کریٹ انور اٹول کا اور بانٹیں نوکروں کے اندر خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں اسراف کیا ہے اسراف یہ نہیں ہے کہ انسان خود کھا لے اسراف یہ ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے یا سڑ جائے یا پھک جائے یا یہ کہ انسان خود کھائے اور اس کے نوکر جو ہیں بس خالی چھلکے دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے فرمایا ولا تو صرف ان یحب المصرفین حد سے نہ گزرو اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب یہ مضمون دیکھیے بہت دلچسپ آ رہا ہے سوانی یا تا ازواج یہ آٹھ نرو مادہ ہیں من منافن و من الماء دو بھیڑ کی قسم سے دو بکری کی قسم سے قلآ ہررم امل ان سینی ام مشتمل علیہ ارحام السین ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں نبیونی بے علم ان کن تم سوادقین ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو ایسا لگتا ہے کہ زیر لب مسکرا کر پوچھا جا رہا ہے چھیڑا جا رہا ہے اچھا بتاؤ من اثنین و من اثنین اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے کل پوچھیے ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں نے اپنے سو کالڈ نیکیوں کے معیار بنا لیے تھے کتنے کمپلیکیٹڈ ہیں آپ سوچیں کہ یہ ہوگا اگر تو مرد کھائیں گے اور اگر بچہ مردہ ہوا تو سب مل کر کھا لیں گے اور زندہ ہوا تو پتہ نہیں خالی مرد کھائیں گے اور سمجھتے تھے یہ بہت نیکی ہے پتہ نہیں انسان کا کیا مزاج رہا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں اس کو سادگی نہیں پسند نیکی جس قدر مشکل جس قدر کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اتنی اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے جیسے اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ جی ہم بہت پریشان ہیں آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے آپ کہیں کہ استغفار پڑھیے تو ایک دم آپ دیکھیں گے نا مول اٹک جائے گا کہیں گے ہاں وہ تو ہے کچھ اور بتائیے اور پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا آپ اثر کے بعد سر کے بل کھڑی ہو جائیں اور آپ سو دفعہ سورہ بکرا پڑھیں کہیں گے ہاں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کام آنے والا وظیفہ ہے اور جتنا مشکل آپ بنائیں اس دوران بات نہیں کرنی کھانا نہیں کسی طرف دیکھنا نہیں کچھ اور سوچنا نہیں جتنا جتنا چیز کو مشکل کرتے جائیں گے اتنا اتنا اس کی اپیل لوگوں کے لیے پبلک کے لیے بڑھتی چلی جائے گی یہ آپ دیکھیں سیدھے سادھے طریقے ان کو بتائے تھے انہوں نے کیا کچھ اس کے اندر آگے پیچھے کمپلیکیشنس پیدا کر لیے فرمایا ام کن تم شہدا اد وسو کم اللہ بہادا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے ہمارے یہاں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بی بی کی کہانی سنی جاتی ہے اب جب وہ بی بی کی کہانی سنی اب اس کی مٹھائی کون کھائے گا لڑکے نہیں کھا سکتے صرف لڑکیاں کھا سکتی ہیں عورتیں کھا سکتی ہیں اسی طرح کچھ رجب کے مہینے میں نیازیں دی جاتی ہیں اب وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کھانی ضروری ہوتی ہیں کمرے سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی اور شام کے بعد کھائی نہیں جا سکتی دلہن ہے اس کو صرف سہاگنے مٹھائی کھلا سکتی ہیں بیوہ تو پاس نہیں آ سکتی پھٹک نہیں سکتی کبوتر کا دانہ مکے سے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ دانہ کھائے گا اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی یا وہ یہاں پر کوئی پل ہے نیٹی جیٹی کا پل وہاں جا کے مچھلیوں کو آٹا ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں عین نیکی ہے یا آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں منگو پیر میں وہ مگر مچھوں کو کھلاتے ہیں اور وہ بھی ان کے ہاں انتہائی نیکی تصور کی جاتی ہے منگل کو ناخن نہیں کاٹنے اگر منگل کو ناخن کاٹیں گے تو مر جائیں گے منگل کے ہی دن اب کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان باتوں کا یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو ان اللہ اللہ یہ دل قوم غالمین یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا یہ لوگ بھی ان کو سمجھتے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کی ایک ایک بدت کو اٹھا کر قرآن میں ڈسکس کیا ہے کہ دیکھو گمراہیاں اس طرح آتی ہیں چھوٹے چھوٹے راستوں سے آتی ہیں اور انسان پھر بالکل ہی بھٹک جاتا ہے اور ظالم کہا ان کو جو ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں ثواب یا گناہ یا برکت یا نوسط پیدا کر دیتے ہیں قل کہہ دیجئے لا اجد ما اوحي الي محرما اللہ طاعم ام جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں سے میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں بغیر اس کے کہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا رحم فرمانے والا ہے حرام کھانوں کی لسٹ آ رہی ہے سورہ نام میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثرت سے کھانے پینے کے احکامات کا ذکر ہے کیوں پہلا وار شیطان کا یاد کر لیجئے کیا تھا کس گناہ کی ترغیب دی تھی اس نے حرام کھانے کی جس چیز سے اللہ نے روکا تھا اسی کی طرف کھینچ کر لے گیا تھا آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو غذا جسمانی اور روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے حلال غذا نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے حرام غذا یا تو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے یا روح کو نقصان پہنچاتی ہے اب مسلمان کاش کے اس وقت اس قدر ایکٹیو ہوتے کہ وہ اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کر کے اور ثابت کرتے کہ ہاں دیکھو یہ بات کتنی ٹھیک ہے کبھی اگر توفیق ہوئی مسلمانوں کو اور انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر سائنٹیفکلی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سامنے آئے اور ثابت ہو جائے کہ حرام غذا جسم کے ہارمونس پہ یا کیمیکلز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ ہارمونس اور کیمیکلز ہی ہیں جو انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں دماغ ہے انسان کا جو انسان کے رویے پر اور اس کے سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے سوچیں دماغ میں بنتی ہیں نا اور سوچ کیسے بنتی ہے جو میڈیسن آپ میں سے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سارا کیمیکل بیلنس ہوتا ہے کچھ مولیکیولز ہیں جو یہاں سے وہاں امپلسز ہیں الیکٹرک امپلسز جو آ رہی اور جا رہی ہوتی ہیں تو یہی چیزیں جو ہیں یہ تھاٹ پیٹرن ہے اور یہ بیہیویئر پر اثر انداز ہونے والے ہارمونس ہیں کیمیکلز ہیں شخصیت کو یہ چیزیں بدل دیتی ہیں ڈرگز آج کل آتے ہیں جن کو پرسنالٹی آلٹرنگ ڈرگس کہا جاتا ہے کھانے کی چیز ہے کھاتا ہے انسان تو اس کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اسی طرح یہ چیزیں جو حرام کھانا ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر چلتا ہے کوئی نہ کوئی انسان کے دماغ میں کوئی کیمیکل امبیلنس ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بجائے نیکیوں کے وہ گناہوں کی طرف جانا زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر ہمارے باطن دونوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسی لیے ہم کو یہ احکامات دیے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو بتائیے پھر کس پر کریں گے وہ اللہ ہاد نہ دی غفر اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا یہ مشرق لوگ ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو یا تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو کہیے فل اللہ حجت البالغ حجت اللہ کے لیے ہے پہنچ جانے والی بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں اب ان کی ساری غلطیوں کی نشاندہی کر کے اب حقیقت بتائی جا رہی ہے فرمایا قل کہہ دیجئے تعالو آؤ اتلو ما حرما ربکم رب کم میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہوا ہے یعنی اپنی مرضی سے تم نے جو یہ آربیٹری اسٹینڈرڈ بنا لیے ہیں ان کو چھوڑو اصل حقیقت کو دیکھو اللہ تشرق بہی ہی شعیٰ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ بلوال احسان اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو حدیث میں آتا ہے رقیمہ انف ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے تین دفعہ آپ نے یہ فرمایا پوچھا گیا کون آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تیری پیدائش کے سلسلے میں اس نے اٹھایا تھا تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کر ماں باپ کو چھوڑ دینا یا ان کو بلیم کرنا یا بدتمیزی سرکشی سے بات کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے ولا تخت اولادا من املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو نہنو و و ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا وہ چھپی چیزیں ہوں نیکی اور بدی اس کا ذکر ہے یہاں پر اس کی جڑ دماغ میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے اگر کوئی برائی دل میں موجود ہے اور آنکھ کان کے ذریعے اس کو غذا مل رہی ہے تو وہ مرض ایک مورل کینسر کی شکل اختیار کر جائے گا لہٰذا اپنے حواس کو بے حیائی کی باتوں سے بچانا ہے نہ بے حیائی کی بات سننی ہے اور نہ ہی بے حیائی کی بات دیکھنی ہے چاہے انسان تنہا ہی کیوں نہ ہو تن تنہا اکیلا بیٹھا ہو تب بھی اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بے حیائی کے اندر ملوث ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی دو زخ میں لے جانے والی ہے آپ نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے آپ نے فرمایا حیا صرف خیر ہی لاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرتے پھرو تو حیا بہت زبردست بہت اچھی چیز ہے فرمایا حیا کرو اور فواہش کے قریب نہ جاؤ ولا تخت النفس التی حرم اللہ اللہ بالحق اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں اور ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو را قربہ کا ذکر ہے یہاں پر صلاح رحمی کی بہت تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو سلا رحمی کی تلقین تو ہے لیکن اقربا پروری کی نہیں رپوٹم نہیں ہونا چاہیے تو کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو یہ نہ ہو کہ تمہارا رشتہ دار نہ اہل ہے نہ لائق ہے لیکن چونکہ تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کو کوئی عہدہ یا کوئی مقام یا کوئی نوکری یا پوسٹ دے دی جائے اور ایک حقدار کا حق مار لیا جائے جو زیادہ لائق تھا یہ نہیں کرنا چاہیے وبی وہ بھی اوفو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو و اندر مستقیم تتقون نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تم کو الگ الگ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو پھر ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب بس تم اسی کی پیروی کرو اور تقوا کی روش اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے یعنی یہاں پر خطاب ہے مشرقین مکہ سے کہ قیامت کے دن تم اب یہ کہہ نہیں سکو گے کہ عیسائی اور یہودیوں کو تو اللہ تو نے کتاب دی تھی اور ان کی طرف رسول بھیجا تھا ہمارے پاس تو نہ کتاب تھی نہ رسول تھا تو ہم کیسے ہدایت پر آتے اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں قرآن نازل ہو گیا ہے اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اس پر عمل کر لو حجت ان کی ختم کی جا رہی ہے او تقول لو انا ان سے لعلین نل کتاب الاکن منہم ہم اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں منہ مو موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے ہل کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اللہ الملائی کتو اویاتیا رب کا اویاتیا بادو آیاتی ربک نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض واضح نشانیاں نظر آ جائیں یاتی باد و آیاتی رب کا لا ينفع فا نفس اور جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو بہت خوبصورتی آیت ہے لا ینفا نفسن ایمانہ اس کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا کس کو لم تکن آمنت من قبل جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یعنی قیامت کے دن اگر کوئی ایمان لائے گا اور قیامت کے دن تو سبھی ایمان لے آئیں گے جب اپنی نظروں سے دوزخ کو جنت کو اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے سب ایمان والے ہو جائیں گے ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا تو اس دن ایمان فائدہ نہ دے گا او کسبت فی ایمانی ہا خیرہ یا جس نے اپنے ایمان میں سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو ایمان لایا تھا لیکن نیک عمل کی پونجی اس نے حاصل نہ کی اس کو بھی صرف ایمان لانا صرف دنیا میں اسلام کا اقرار کرنا اس کو فائدہ نہ دے گا ایمان تو وہ چیز ہے کہ جس سے آگے بڑھ کر انسان کو پھر نیک عمل بھی کمانے ہیں قل ان نام منتظرون اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے منجا اب الحسنتی فلاح و اشرو ام جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا اجر ہے وہ منجا اب سیتی فلاح یوزا اللہ لا فلم اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نیک کام کا صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی ملتی ہے صرف یہ ہے کہ ارادہ کیا سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے میں فلاں کو اس کو ضرورت مند ہے میں یہ چیز دے دیتی ہوں ابھی عمل نہیں کیا صرف سوچا نیک سوچ آنے پر بھی نیکی جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے اور اگر عمل کر لیا اس کے اوپر تو دس گنا اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا تو صرف گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا اور جب وہ اس گناہ کے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کا ارادہ جو اس نے کیا تھا اس پر عمل نہ کرے مثال کے طور پہ یہ سوچا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گی اب عید آ رہی ہے نا وہ فلاں ہمارے گھر نہیں آئے تھے ہم دو دفعہ سے ان کے ہاں جا چکے ہیں عید پر وہ نہیں آئے ہمارے یہاں عید ملنے ہم بھی نہیں جائیں گے اس دفعہ ارادہ کیا لیکن بعد میں سوچا چھوڑو کیا فائدہ ہم ہی چلے جاتے ہیں پٹرول اتنا مہنگا ہے کیا مجبوری ہے وہ بیچارے کیوں نہ آ سکے ہم ضرور ملنے جائیں گے اب کیا ہوگا کہ چونکہ ایک گناہ کا ارادہ تو کیا تھا اس پہ عمل نہ کیا اس پر بھی اب اجر ملے گا جیسے آپ دیکھیں نا دنیا میں کیا ہوتا ہے دنیا میں نگیٹو مارکنگ ہوتی ہے پیپرز کے اندر کہ اگر غلط جواب لکھا تو صحیح جواب کے بھی نمبر کٹ جاتے ہیں اللہ کے ہاں الٹا معاملہ ہے بالکل فرمایا حدیث میں کہ اس افر کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہاں وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان ہی لی ہو اتنا اللہ کا فضل ہو اور پھر بھی کوئی جنت حاصل نہ کر سکے تو پھر قصور کس کا قل اننی ہدانی ربی الا مستقیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب نے بال یقین مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا وہ ماکانہ من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے کل کہہ دیجئے ان نسلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین کہو میری نماز اور میرے تمام مراسم میں عبودیت میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں پورے کا پورا طریقہ زندگی اللہ کی رضا میں لگا دیا جائے اللہ کے رنگ میں انسان کی زندگی رنگ جائے صبغت اللہ آ جائے عبادت کا طریقہ اور زندگی میں کیا چیزیں آتی ہیں خوشیاں منانے کے طریقے اور موت میں کیا آتا ہے غم منانے کے طریقے سب طریقے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں اللہ کے رنگ میں زندگی رنگ جائے اور اللہ کے رنگ میں زندگیاں کیسے رنگتی ہیں اگر سنت کو کلچر بنا لیا جائے جب سنت کو کلچر بنا لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے ان نکاح و من سنتی پھر تو نکاح بھی سنت ہے اور سنت ہم جانتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے اور جب کلچر سنت سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ وبال بن جاتا ہے پھر اس کے اندر طرح طرح کی دقتیں مصیبتیں مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اور اجر بھی اس کے اندر کوئی نہیں رہتا ہمارے لیے تو یہ دعا اللہ سے کرنی کہ اللہ پوری زندگی یہ ہے ادخلو میں کافتن کی تفسیر سمجھیے کہ دین میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ ہر کام میرا تیرے لیے ہو لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں وہ بزال کو امر تو انا اول المسلمین اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے ولا تذر واضر تم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ثم الا رب کم مرجیو کم پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے فون بیو کم بے ما تم فی ہی تختلی اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا وہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا وہ رفا بار دراجات اور تم میں سے باس کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے حقیقت ہے کسی کا آئی کیو ون فورٹی ہے کسی کا آئی کیو ایٹی کوئی بے انتہا خوبصورت ہے کوئی بدصورت کوئی پیسے والا ہے کوئی غریب اللہ نے یہ درجات رکھے ہیں یہ مٹائے نہیں جا سکتے ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں حسن کی نعمت ہے یا دولت ہے یا عقل ہے تو وہ بعض دفعہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ اسی وقت آتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ آئی ڈیزرو دیم میں تو اس قابل تھا انعام کے طور پہ یا حق کے طور پہ مجھ کو یہ چیزیں دی گئی ہیں اور یہ اس لیے مجھ کو دی گئی ہیں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں اس کو اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ گھٹیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھا مجھ میں کوئی نہ کوئی خوبی تو اللہ نے دیکھی ہوگی جو مجھ کو دیا یہ رویہ پھر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے یہاں ہمارا نقطۂ نظر ہمارا پرسپیکٹو درست کیا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ نے درجے رکھے ہیں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے کیوں لی یا بلوا کم فی ماں آتا کم تاکہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے نعمت کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے صرف کچھ چھن جانے پر نہیں بلکہ کچھ مل جانے پر بھی تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آزمائش ہے اور اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اس میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما میں اس نعمت کا حق ادا کر سکوں ہر نعمت ایک ذمہ داری بن کر آتی ہے جب ذمہ داری انسان اٹھاتا ہے تو پھر وہ جھک بھی جاتا ہے نعمت سے اکڑ نہیں آتی بلکہ نعمت سے جیسے پھلدار درخت آپ دیکھیں کیسا جھکا ہوا ہوتا ہے زی نعمت والا انسان ہوتا ہے آجزی ہوتی ہے جھکا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اکڑ نہیں ہوتی تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر وہ ڈرتا ہے کہ اللہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا حساب کیسے دیں گے جس کے پاس دس روپے ہیں وہ دس روپے کا حساب تو جھٹ پٹ دے دیتا ہے جس کے پاس دس لاکھ روپے ہیں تو دس لاکھ روپے کا حساب جوڑنا کتنا مشکل کام تو وہ دعا کرتا ہے اللہ عما حاصب نہیں حسابیں یس اللہ تو میرا آسان حساب لے اللہ تو نے اتنا دیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ان نہ ربع کا سریع القواب بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے وہ انحول لغفور الرحیم اور وہ بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے سورہ نام ہمت سے شروع ہوئی تھی اور اختتام کس پر ہوا ہے مغفرت پر اور رحمت پر اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی حمد کا حق ادا کرنے والا بنائے اور ہماری زندگی کا انجام رحمت اور مغفرت پر کرے ہمیں رحمت اور مغفرت سے نواز دے